بھلا کیا جب ہم مرکھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے